کرتے تھے ناجائز تعلقات آج تک یعنی یعنی خانہ کعبہ تک میں لٹکا دیتے تھے یہ سب آد معلقات جو ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر اسی زمانے کی یادگاریں ہیں یہ سب دور جہالت کی عرب کی حالت بہت زیادہ تباہ تھی اور پوری دنیا ظاہر اندھیرے میں اندھیرے میں ڈبکیاں کھا رہی تھی اس وقت یہ ضروری تھا کہ ایک چراغ جلایا جائے اب چراغ جب بھی آپ جلائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بیچ میں جلائیں گے اگر آپ پوری محفل کو روشنی دینا چاہتے ہیں تو آپ چراغ بلب بیچ میں تو لگائیں گے کسی بھی محفل کے کسی بھی کمرے میں اگر آپ برابر کی روشنی دینا چاہیں تو اس کے بیچ میں بلب لگاتے ہیں آپ بیچ میں چراغ یا بیچ میں لیمپ رکھتے ہیں آپ تمام دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں اور دنیا میں جو تری کا حصہ ہے اس کو نکال کر آپ خشکی کا حصہ دیکھیں تو اس کے اندر جہاں بیچ میں آپ پوائنٹ لگائیں گے وہی مکہ ہے وہ مکہ ہے یعنی سرزمین مکہ ناف کہتے ہیں اس کو جیسے آدمی کے جسم کے اندر ناف ہوتی ہے بیچ میں سینٹر میں اس طرح سے مکہ جو ہے وہ سینٹر میں ہے ظاہر بات ہے کہ مکہ خود اپنی جو حیثیت کے اعتبار سے اس بات کو مانگ رہا ہے کہ وہ چراغ وہاں پہ جلنا چاہیے تمام دنیا کے لیے جو چراغ جلے اس کو مکہ ہی میں جلنا چاہیے دوسری بات یہ کہ جو قوم وہاں پر آباد تھی وہ کسی کی غلام نہیں تھی وہاں پر کسی کی بھی حکومت نہیں تھی اس وقت دنیا میں دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں روم رومن امپائر اور کسرا امپائر بالکل ایسے جیسے آج امریکہ اور روس دو بڑی بڑی طاقتیں رہی ہیں اس میں امریکہ آج بڑی طاقت ہے روس کی طاقت ٹوٹ گئی ہے لیکن بہرحال اس کا حریف اور قریبی طاقت جو ہے یہ دو ہی ہے امریکہ اور روس اس طرح سے اس وقت قیصر اور کسرا رومن امپائر اور کسرا امپائر یہ دو طاقتیں تھیں اور دونوں نے آزادی دنیا کو بانٹ رکھا تھا لیکن تعجب ہے کہ اس دنیا میں سرزمین عرب سرزمین حجاز اور یہ مکہ کی سرزمین ایسی تھی کہ جہاں پر نہ کا راج تھا نہ کسرا کا راج تھا یہ بالکل فری اور ایک آزاد قوم تھی اس پر کسی کی حکومت نہیں تھی تیسری بات یہ تھی کہ جو قوم اللہ تعالیٰ نے جس کو جو زبان عطا کی تھی عربوں کو وہ زبان اپنی شان و شوقت میں بے نظیر ہے آج بھی جو ماہرین السنا ہیں زبانوں کے جو ماہر ہوتے ہیں فرانس کا ماہر ہے مشہور جو ماہر لغات وہ کہتا ہے کہ دنیا میں عربی زبان اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ دنیا کی ہر زبان کے اوپر جوانی آتی ہے بڑھاپا آتا ہے یعنی ہر زبان کا ایک بچپن ہوتا ہے اس کے بعد اس میں جوانی آتی ہے اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے مر جاتی ہے پھر وہ زبان یاد نہیں رہتی ہر زبان کا ایک قاعدہ ہے دنیا میں انگریزی کو اگر آپ آپ سو برس پہلے کی انگریزی اٹھائیں گے تو آج کے آدمی سمجھ نہیں پائیں گے اس کو انگریزی چھوڑیے آپ اردو اردو دیکھ لیجیے کہ اگر آپ فسانہ عجائب اور باغ و بہار میرمن اٹھا کے دیکھ لیں تو آج کا آدمی سمجھ نہیں پائے گا اس کو مرزا غالب کے خط نہیں سمجھ پائے گا پچاس برس میں اردو میں اتنا فرق ہو گیا زبان میں ہماری کہیں سے کہیں پہنچ گئی تو زبان مر جاتی ہے سو برس سے زندہ نہیں رہتی زبان بہت چینج ہو جاتی ہے لیکن یہ فرانس کے باہر لغات مباسا کہتا ہے کہ دنیا میں صرف یہ امتیاز عربی کو حاصل ہے کہ اس کا نہ کوئی بچپن ہے نہ کوئی بڑھاپا یعنی یہ جوان تھی جوان ہے اور جوان ہے ہمیشہ سے جو زبان حضور اقدس علیہ وسلم بولتے تھے آج بھی وہی زبان اقوام متحدہ میں بولی جاتی ہے وہی لٹ کوئی لفظ پرانا نہیں ہوا کوئی لفظ جو ہے ڈکشنری سے نکلا نہیں زندہ زبان اور پھر یہ اتنی عجیب زبان ہے جو لوگ اس زبان سے واقف ہیں کہ اس میں آپ بڑی سی بڑی بات ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں اور بہت یعنی شان اور حکم و تحکم کی زبان ہے طاقت کی زبان ہے اس میں آدمی گوشت بھی منگایا کسی سے ایسا لگا کہ شاہی فرمان جاری کر رہا ہے کہ زبان میں جو ہے بڑی طاقت ہے اور بڑا روب ہے اس زبان میں اور اختصار بہت ہے اب مثال کے طور پر آپ اردو میں کہیں گے میں چاہتا بڑی گرمی ہے آج میں چاہتا ہوں کہ بارش ہو جائے آپ ہی کہیں گے اتنا بڑا جملہ آپ بولیں گے میں چاہتا ہوں کہ بارش ہو جائے عربی میں آپ کہہ دیں گے استعمال کروں بس ایک لفظ میں آپ پوری بات ہو جائے گی عارف بتا رہا ہے میں کو سین بتا رہا ہے میری خواہش کو یعنی جو میں چاہتا ہوں اور مطر کہتے ہیں بارش کو پوری بات یعنی ایک ایک لفظ میں آ جائے گی اس میں عربی میں یخوبی ہے اور پھر یہ کہ اس کے اندر پوری کیفیت اور پوری بات آ جاتی ہے میں سمیٹ کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم آزاد قوم تھی کسی کی غلام نہیں تھی ایک ایسے دین کو جو دنیا میں راج کرنے کے لیے آیا ہو غلام بننے کے لیے نہ آیا ہو اس کو وہی قوم چاہیے تھی کیسر و کسرا کی غلام قومیں اسلام کے پرچم اٹھانے کے قابل نہیں تھی اس کو وہی زبان چاہیے تھی خدا کی کتاب کو جو آج تک جوان ہے اور جوان رہے گی اس لیے کہ خدا ہے یہ قیوم کی سلطنت میں کبھی زوال نہیں آتا تو اس کو وہی زبان چاہیے جس کو کبھی زوال نہ ہو وہی زبان چاہیے اور وہ چراغ جس کو بیچ میں جلنا چاہیے وہ چونکہ سرزمین مکہ ہی ہے اس لیے اس کو وہیں جلنا چاہیے تھا اتفاق سے خدا کا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا وہ بھی وہی تھا ابراہیم السلام نے خواب دیکھا تھا ساری دنیا کے لیے کہ پوری دنیا میں کو اللہ کے آستانے پہ چکانے کے لیے میں ایک گھر بناؤں کعبہ اس کا نام رکھا کعبہ عربی میں کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز کو کعب کہتے ہیں ابری ہوئی ٹخنے کو کہتے ہیں عربی میں عربی میں یہ یہ کعب ٹخنے کو کہتے ہیں یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے نا آپ کے پیر میں تو کعبہ ابھرا ہوا روایات یہ ہیں کہ جب دنیا کی آغاز ہوا ہے تو اس وقت یہ حصہ عرض ابھرا ہوا تھا یا یہ کہ جب پانی تھی تو یہاں پر بلبلے ابھرے ہوئے تھے اس جگہ سے وہ زمین خشک ہو کر کے ایک چٹیل میدان کی شکل میں آئی ہے اس کے بعد وہاں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پرانی بنیادوں پہ اٹھایا ہے خانہ کعبہ پہلے سے موجود تھا ابراہیم السلام نے نہیں بنایا موجود پہلے سے تھا وہ قرآن میں ہے ابراہیم القواعد البیت و اسماعیل یعنی ابراہیم نے صرف اس کی دیواریں اٹھائیں بنیادیں موجود تھیں دیواریں اٹھائیں تو وہ گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا تھا اولا بیت پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی وہی تھا وہی ناف عرض جو ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا جب تک چھوٹے چھوٹے ٹاپوں میں تقسیم تھی دنیا میں راستے نہیں بنے تھے پہلے لوگ کیسے رہتے تھے لوگ لوگ ایسے رہتے تھے جنگلوں میں رہتے تھے دو دو چار چار گھر میں لا کے جھونپڑی بنا کے رہتے تھے جب تک شہری زندگی نہیں ہوئی تھی شہر آباد نہیں ہوئے تھے تو ڈر کے مارے کہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے شیر حملہ نہ کر دے ریچھ حملہ نہ کر دے لوگ چار پانچ جھوپڑیاں بنا کے ایک ساتھ رہتے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جھوپڑیاں بڑھتی گئیں اور یہ قبیلے بنتے چلے گئے انہیں یعنی آپس میں رشتے قائم ہوتے چلے گئے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں یہاں یہاں تھوڑا سا ایک قوم یہاں ایک قوم وہاں ایک قوم وہاں اس طرح سے ایک سلسلہ قائم ہوا بیچ میں راستے تو تھے نہیں ریگستان تھے ریگستانوں میں اونٹ چلتے تھے یا کچھ بھی تھے سڑکیں نہیں تھیں کشتیاں بھی ایجاد نہیں ہوئی تھیں جب تک تو سمندر جوڑنے والا نہیں تھا اس لیے دنیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم تھی اس لیے جو بھی رسول آتا تھا وہ ایک ٹکڑے کے لیے آتا تھا یہ ایک قوم کے لیے وہ دوسری قوم کے لیے وہ تیسری قوم کے لیے یہ اس علاقے کے لیے وہ اس علاقے کے لیے لیکن چاری جب ساری دنیا جڑ کر ایک بن گئی جیسے جکسا پزل جڑ کے ایک ہو جاتا ہے یا ٹوٹی ہوئی تشتری جڑ کے ایک ہو جاتی ہے تمام راستے بن گئے بحری فضائی راستے جڑ گئے کشتیاں چلنے لگیں گاڑیاں دوڑنے لگیں اور ادھر سے ادھر قافلے جانے لگے اب پوری دنیا کے راستے سارے جڑ گئے تمام دنیا جب ایک ہو گئی تو اب اس کے لیے ایک ہی رسول چاہیے تھا پوری دنیا کے لیے جب تک دنیا ٹکڑوں میں تھی تو اس کے لیے ٹکڑے ٹکڑے رسول چاہیے تھے لیکن جب دنیا جڑ گئی تو ساری دنیا کو اب ایک پیغام چاہیے پیغام تو ایک ہی ہے الگ تو نہیں ہے رسولوں کا پیغام تعلیم ایک تو اس لیے ٹھیک یہ وہ وقت تھا جب تمام دنیا کے لیے ایک رسول کو آنا تھا تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ وقت بھی تقاضا کر رہا تھا ساری دنیا کے لیے ایک رسول آئے زبان کون سی بولے زبان بھی کلیئر تھی ہیبرو کوئی زبان نہیں تھی مر چکی تھی عبرانی زبان مر چکی تھی کسی زبان میں یہ صلاحیت نہیں تھی آپ سنسکرت اتنی مشکل زبان ہے کہ اس کے اندر اظہار مدعا کی صلاحیت بلکہ اس کو پرونس کرنے اس کو پروننسیشن اس کا یعنی تلفظ تک کرنے کی صلاحیت آسان نہیں ہے اور جو دین ہر انسان کے دل تک پہنچنا چاہتا ہو اور جو پیغام ہر انسان انسان تک پہنچنا چاہتا ہو اس کو ایک آسان ایک شاندار شان و شوکت والی زبان ایک زرخیز زبان چاہیے ایک ایسی قوم چاہیے جس میں یہ حوصلہ ہو کہ ساری دنیا کو بھی تلوار کی نوک سے پلٹ کے پھینک دے ایک ایسی قوم چاہیے ایک ایسا جغرافیہ چاہیے جو بالکل بیچ میں ہو تاکہ یہ اجالا چاروں طرف پھیلتا چلا جائے ایک ساتھ اس لیے رسول کو آنا تھا ٹھیک اس وقت جس وقت رسول آئے یہ پین ایج تھا یعنی قلم و کتاب کا دور شروع ہو چکا تھا ہمارا پیپر ایج شروع ہوتا ہے حضور اقدس کے دور سے ٹھیک یہ وہ دور ہے جب کاغذ کی ایجاد ہوئی اور جب قلم کی ایجاد ہوئی یہ حضور کا دور ہے اسی وقت ایجاد ہوئی اس سے پہلے لوگ پتھروں پہ لکھتے تھے چھالوں پہ لکھتے تھے درختوں کے اوپر لکھتے تھے یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی عرب میں ایجاد شروع ہوئی ہے یہ اور یہ ٹھیک یعنی پانچ سو صدی بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا مانتی ہے کہ یہ پین ایج شروع ہوا قلم کا ایج شروع ہوا چنانچہ حضور پر جو پہلی وہی نازل ہوئی وہ یہی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی لدی خلق اقرا رب الکرم الدی علم اب القلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے قلم سے انسان کو سب کچھ سکھایا تو دنیا جب ڈائیورٹ ہو رہی ہے دنیا جب قلم کی طرف مڑ رہی ہے دنیا جب جہالت کے دور سے کتاب اور لٹریچر کے دور میں آ رہی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب ایک رسول چاہیے جو علم کا رسول ہو جو علم کا اور حکمت کا رسول ہو ایک ایسا رسول چاہیے دنیا جڑ چکی ہے چونکہ جو ساری دنیا کا رسول ہو ایک ایسی زبان چاہیے جو خدا رب العالمین کی کتاب کے اہل ہو جس میں ادھر سکے اور ایک ایسی قوم چاہیے جو اس پیغام کو لے کے ساری دنیا میں پھیلنے کے قابل ہو ظاہر ہے کہ یہ وقت یہ زمانہ یہ زبان یہ قوم یہ سب کچھ مانگ رہے ہیں اس وقت ایک آخری رسول کو چانچہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے پانچ سو برس کے بعد بیس اپریل سن پانچ سو اکہتر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے نو ربی الاول ہے لوگ بارہ ربی الاول کہتے ہیں بارہ ربی ہی نہیں سکتی آج تو یہ کمپیوٹر ایج ہے آپ بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں پیر کے دن حضور وسلم کی پیدائش ہوئی ہے کسی بھی پیر کو بار ربیع الاول پڑھ نہیں سکتی ہے بیک کریں نو ربیع الاول پڑھتی ہے بار ربیع الاول آپ کی تاریخ وفات ہے نو ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے اب اس کے بعد حضور اقدس پیدا ہوئے آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے یہ بھی ایک عجیب بات ہے والد جو ہے حضور اقدس وسلم کے بچپن بہت مشکلات سے گزرا جیسے کہ ابھی آپ سنتے جائیں گے حالات جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ ایسے حالات ہیں جو ایک آہنی سے آہنی شخصیت کو توڑ کے رکھ دے جو حضور کے اوپر بیتے جو حالات یہ اگر آپ غور فرمائیں تو قدرت کی طرف سے تربیت کا ایک نظام تھا کیونکہ جن حالات کو آپ کو فیس کرنا تھا اس کے لیے کوئی چھوئی ہوئی آدمی نہیں چاہیے تھا اس کے لیے سنگ و آہن آدمی چاہیے تھا جو تمام حالات سے ٹکرا سکے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی باپ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھا لیا شادی کے تین روز کے بعد ہی جناب عبداللہ جو آپ کے والد تھے تجارت کے لیے چلے گئے یسرف کے اندر جس کو آپ آج مدینہ کہتے ہیں مدینہ النبی اس کا پہلا نام یسرف تھا یسرف کے اندر ان کی ننیال تھی بنی نجار کا خاندان وہاں پہ رہتا تھا شام کے سفر سے واپس آئے یسرف میں بیمار پڑے اور یہی انتقال کر گئے حضور ان شادی کو جناب آمنا ابھی دو مہینہ ہوئے تھے یعنی دو مہینے کے بعد ہی بیوہ ہو گئی جناب آمینہ صرف تین سال شوہر کا تین دن شوہر کا ساتھ رہا کتنا عجیب اتفاق ہے جناب عبداللہ عبد المطلب کے سب سے وجیح اور شاندار بیٹے تھے عرب کے تمام خاندان چاہتے تھے کہ رشتہ عبداللہ سے کرنا چاہے اپنی بیٹیوں کو رشتہ کرنا چاہتے تھے سارے لوگ اپنی شرافت میں نجابت میں اپنی شکل و شکل و صورت میں اور شان و شوقت میں بے مثال تھے بہت سی روایات ہیں کتنی سوٹوں کی نظر مانی تھی تو یہ پیدا ہوئے تھے لیکن یہ کہ بہت سارے خاندانوں کی آرزو تھی کہ ہماری بیٹی یہاں جائے لیکن یہ خوش قسمتی جناب آمنہ بن دباب کے حصے میں آئی اور ان سے جناب عبداللہ کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد یہ چلے گئے اور پیچھے ہی یعنی اس لوٹ کے پھر نہیں آ سکا تین دن کا ساتھ رہا اٹھارہ سال کی جناب آمنا تھی انیسویں سال کی میں بیوہ ہو گئی یعنی بالکل کچی عمر میں بالکل بیوہ ہو گئی جناب آمنا ود حضور اقدس علیہ تسلیم اس طرح سے پیدا ہوئے گویا کہ آپ یتیم تھے پیدائش سے پہلے ہی آپ یتیم ہو گئے تھے اس کے بعد رب قاعدہ تھا کہ عورتیں لوگ جو پلتے تھے گاؤں میں پلتے تھے شہر میں نہیں پلتے تھے آج تو شہری تہذیب اچھی مانی جاتی ہے اور گاؤں کی تہذیب غریبی مانی جاتی ہے زبان و بیان و بول چال کے اعتبار سے لیکن زبان اور تہذیب اور شائستگی کے اعتبار سے اس وقت گاؤں جو تھے وہاں بچوں کی تربیت کراتے تھے شرفا اور اونچے گھروں کے لوگ ہر سال عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اور وہاں پر یہ اجرت کے اوپر پالتی تھی بچوں کو یعنی دودھ پلانے کی اجرت لیتی تھی ایک معقول معاوضہ ہوتا تھا اور وہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی جب حضور اقدام وسلم پیدا ہوئے تو تمام عورتیں آئیں لینے کے لیے لیکن کوئی آمنا کے گھر نہیں آئی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ باپ تو ہے نہیں یتیم بچہ ہے گھر سے کوئی انعام ملے گا نہیں جانے سے کوئی فائدہ نہیں وہاں سے کوئی انعام ملے گا نہیں اور کی درد سری رہے گی اس اس لیے کوئی کے پاس نہیں جناب نے وقت محسوس کیا دل ٹوٹ گیا ان کا ان کا اشعار موجود ہے آج تک شاعرہ تھی بہت اچھی عباس کی والدہ جناب آمنا شاعرہ ہیں بہت اچھی ان کے شعر ہیں ان کو انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ بیوہ ہونے کی پہلی سزا مجھے ملی میرے گھر کوئی عورت نہیں آئی لینے کے لیے بچہ پالنے کے لیے سب لے جاتی ہیں لیکن میرے گھر کوئی عورت نہیں آئی حلیمہ جو قبیل بنی سعد کی تھیں وہ آئیں دیر سے ان کے شوہر جناب حارث دیر سے آئیں مکہ پہنچی شہر میں تمام عورتیں واپسی کا سفر کر رہی تھیں ان کو کوئی بچہ ملا نہیں ان کے شوہر نے کہا میں شرم آتی ہے خالی ہاتھ ہم جائیں حلیمہ کو مشورہ دیا کہ پھر وہی عبد المطلیب کا جو یتیم بچہ ہے اسی کو ہم لے چلتے ہیں تاکہ کم سے کم خالی ہاتھ جانے کی شرمندگی میں اٹھانی پڑے جھجکتے جھجکتے آئیں یہ بنو ہاشم بنو ہاشم جو تھے عرب کے اندر بہت اونچا خاندان خاندان خانہ کعبہ کی تولیت انہی کے پاس تھی یعنی ابراہیم السلام کو جو بنایا ہوا گھر تھا خانہ کعبہ اس میں حاجیوں کو پانی پلانا اور اس کی عمارت کو بنانا جعلتم سقایت الحاج عیمات المسجد حرام یہ ساری چیزیں اس کا انتظام کرنا یہ ان لوگوں کے ہاتھ چابیاں بھی انہیں کے پاس تھی خان سے لوگ آتے تھے یہاں پر حج تو پہلے سے ہو رہا تھا حضور اقدس ارحد سے انہیں یعنی ابراہیم السلام کے زمانے سے حج ہو رہا تھا تو حج کے لیے تمام لوگ آتے تھے جس کی وجہ سے ایک پورا ان کو ایک مقام حاصل تھا ان لوگوں کو یعنی عالمی قیادت کا مقام حاصل تھا یوں کہیے ان لوگوں کو اس خاندان کو جس میں حضور اقدس علیہ وسلم پیدا ہوئے چنانچہ جب یہ یہاں پر آئیں ڈرتے ڈرتے بنو ہاشم میں اور پہنچیں جناب آمنا کہ ہاں تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہمیں تو بچہ ملا نہیں آمنا سے میں نے کہا ہم تو خالی ہاتھ جا رہے تھے میرے شوہر نے کہا خالی ہاتھ جاتے شرم آتی ہے عورتیں ہمارا مذاق اڑائیں گی میں نے سوچا لاؤ ہم آپ ہی کے یہاں جائیں آپ ہی سے لے جائیں اگرچہ ہمیں آپ سے کچھ ملنے کی امید تو نہیں ہے انعام ملنے کی امید تو نہیں ہے لیکن خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ ہم لے جائیں جناب آمنا کا دل ٹوٹ گیا انہوں نے کہا حلیمہ تم جانتی نہیں ہو میرا بیٹا بہت شان والا بیٹا ہے انشاءاللہ یہ بہت شان والا ہو تم اس کی عزت دیکھو اس کے چہرے کا دبدبہ دیکھو علی کہتی ہیں میں نے دیکھا اس مطابق سبز کپڑے کے اوپر سفید کپڑے پہنے سو رہے تھے سب سبز کپڑے کے اوپر میری ہٹ سے جاگ گئے چونکے اور مسکرائے اور اسی وقت آپ کا پیار میرے دل میں جاگ گیا اور میں نے کہا بخدا میں نے ایسا پاکیزہ ایسا پر نور بچہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور یہ کہہ کے سینے سے چمٹا لیا ہم نے کہا کہ جاؤ اسے لے جاؤ تاکہ میں ایسے گھوڑے پر سوار دیکھوں اسے شہ سواری کرتے دیکھوں اپنی آنکھوں سے کیونکہ اپنے باپ کے بعد یہی تو ایک میرا سہارا ہے اور کوئی نہیں ہو علی لے کے چلی گئی اس بچے کو بچہ سمجھ رہی تھی ایک ایک بچہ ہی لے کے جا رہی ہو ان کو معلوم تھا کہ کائنات ان کی قسمت کے اوپر ناز کر رہی ہے جس بچے کو لے جا رہی ہے کائنات کی ساری عظمتیں اس کے قدموں کے اندر ہیں کیسے لوگ کس کسرا کے تخت سے غلاموں کے ٹھوکروں میں ہوں گے اور اس کے قدموں کے نشان ہدایت کا چراغ ہوں گے اور اس کائنات کے راج دوارے کے سبقے اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ گا وہ اس بات کو کبھی جانتی بھی نہیں تھی سمجھتی بھی نہیں ہوگی لیکن اور اس کے بعد قبیل بنی سعد میں خود کہتی ہیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے برکتیں دیکھی پورا قبیلہ ایسا ہوا جیسے سرسد و شاداب ہو گیا ہو خیر و برکت ہر طرف قدم بہت مبارک مجھے خود میرے گھر کی حالت پلٹ گئی میرے گھر کی حالت پلٹ گئی گھر میں خیر وقت کا دور دورہ ہو گیا دو سال کے بعد جناب آمنا کو یعنی تین دن تین دن جو گزرے ہیں اماں کے پاس حضور علیہ وسلم کے ابو لہب کی جو کنیز تھی سوبیا اس کو دودھ اس کو دے دیا دودھ تین دن ہی پلایا جناب آمنا نے اور پھر کنیز کو دے دیا تھا پھر اس کے بعد جناب حلیمہ لے گئی حضور علیہ وسلم کو تین دن شوہر کا ساتھ رہا تین دن بچے کو دودھ پلا سکیں چھ دن زندگی میں کل حساب نہ دودھ بھی پلایا اس کے بعد دو سال کے بعد حضور وسلم کو لائیں جناب اہلی میں اب اپنی ماں کو دکھانے کے لیے دو سال کے بعد لائیں دو سال میں حضور وسلم چار پانچ بس کے برابر یعنی آپ کا جو نشو و نما تھا اور آپ کی جو بڑھاوت تھی اور آپ کا شخصیت کا جو دبدبہ تھا بہت تیزی آپ بڑھ رہے تھے بس ایک دو روز آپ رہے اس کے بعد پھر لے گئیں اور پھر لائیں پانچ سال کی جب حضور وسلم ہو گئے یعنی پھر مزید تین سال کی جدائی رہی جناب آمنہ سے اور پانچ سال کے جب حضور وسلم ہو گئے تو واپس لے آئیں اب حضور کی شان دیکھنے کے قابل تھی شان و شوگر دیکھتی رہ گئی جناب آمنہ بہت سی کہانیاں دل کو یاد آ گئیں اٹھارہ سال کی تھیں جب انہوں نے سنا تھا کہ میرا رشتہ عبداللہ سے ہو رہا ہے بہت لوگ چاہتے تھے عبداللہ سے رشتہ کرنا بڑے سردار جدوجہد کر رہے تھے لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ خوش قسمتی میرے حصے میں آئی ہے تو اپنی قسمت کو برناس کر کے رہ گئی تھی کہ یہ بانو ہاشم سے انتصاب کا شرف مجھے حاصل ہوا یہ عبداللہ کے بیٹے سے انتصاب کا شرف مجھے حاصل ہوا بہت زیادہ اب جب شوہر کو دیکھا تھا تو اور بھی فخر اور ناز ان کو ہوا تھا ایسے وجیح شان شوکت والا شوہر لیکن اس کے بعد محروم ہو گئی شوہر گیا لوٹ کے نہیں آ سکا اس کے بعد بچہ بھی زیادہ دن اپنے پاس نہیں رہا چل بس تین روز دودھ پلایا اس کے بعد پھر سوبیوں کو دے دیا اور اس کے بعد پھر یہ حلیمہ لے کے چلی گئی کل بس ساری خوشیاں نچڑ آئیں ان چھ دن میں فقط اب یہ پانچ سال کے بعد تشریف لائے حضور وسلم شیروں کا سا دبدبا آپ کے چہرے کے اوپر پہاڑوں کا سا جلال آپ کے چہرے کے اوپر دیکھتی رہ گئیں آنسو روایت بتاتی ہیں اتنا روتی تھیں عبداللہ کی یاد میں اور رونا چاہیے یعنی جوان بیوی بالکل اتنا روتی تھی کہ آنکھیں اور یہ صحت ان کی خراب ہو گئی تھی بہت روتی تھی لیکن پانچ برس کے آنسو کے بعد حضور کا چہرہ دیکھا تو مسکراہٹ آئی جیسے کہ بادلوں کے بعد دھوپ چمک جائے برسوں بعد تھوڑی سی مسکراہٹ آئی اور سوچا لاؤ باپ کو تو دیکھا نہیں ہے قبر دکھا لائیں باپ کی اپنے بیٹے کو قبر دکھا لائیں یا صرف جائیں قبر دکھا لائیں چانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر دکھانے کے لیے عبداللہ کی لے گئیں جناب آمنا حالات کو دیکھتے جائیے قدرت کس طرح سے تربیت کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کو دکھا نہیں دیکھ ماں کا ساتھ نہیں رہا ہے جب آئیں دو سال کے بعد آئے لے گئیں علیمہ فوراً اب آئے پانچ سال کے بعد تو اب باپ کی قبر دکھانے لے جا رہی ہیں یسرف پہنچی اپنی کنیز ام ایمن کو ساتھ لیا یسرف گئیں وہاں جا کر دار النابغہ ایک جگہ تھا وہاں ٹھہری حضور اس دور کے واقعات بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں تیرنا سیکھا میں نے وہاں نشانہ بازی سیکھی میں نے وہاں گھڑ سواری سیکھی اس وقت قلعہ تھا ایک اس پہ آپ جاتے تھے وہاں ایک ہاؤس تھا وہاں آپ ٹھہرتے تھے جا کر کچھ بچے تھے ان سے آپ کھیلتے تھے ایک بچے کا نام بچی کا نام نفیس آپ لیتے بھی تھے وہاں ایک کچھ جانور عجیب سا تھا اس کو آپ دیکھتے تھے آتا تھا کچھ دن رہے آپ وہاں ایک مہینے سے بھی کم دارالنابی گاؤں میں یعنی وہاں کچھ تو روز آپ کے گزرے اس کے بعد امی آمنا ہر وقت روتی رہتی تھی حضور پوچھتے تھے امی آپ اس کو روتی کیوں اتنا آنسو کیوں بہاتی حضرت آمنہ کے جو اشعار ہیں جناب عبداللہ کی یاد میں جو دیوان میں موجود ہیں کہتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ یسرف کی خاک میں عبد المطلب کا بیٹا دفن ہو گیا لیکن کیا سورج دفن ہو سکتے ہیں موت نے اس کو ہم سے چھین لیا لیکن کیا دلوں سے چھین سکتی ہے یہ اشعار جناب امنا کے ہیں جو حضرت عبداللہ کی یاد میں انہوں نے پڑھے اور کچھ اشعار ہیں جو موجود ہیں یہ کہ وہ شام جب لوگ لے جا رہے تھے اس کے دوست کاندھے بدل رہے تھے ادھر سے ادھر لے جا رہے تھے اور اس کو وہاں مٹی میں چھوڑا ہے وہ جنہوں نے زندگی بھر وفاداری کا عہد کیا تھا یہ جناب امنا کے شہر کے اشعار ہیں جو اپنے شوہر کی یاد میں بہت روتی تھی ضرور پوچھتے تھے کہ آپ اس کا روتی کیوں میں اسی غم میں اور جب باپ کی قبر دیکھی شوہر کی قبر دیکھی اور بیٹے کو ساتھ لے گئی کچھ ایسا نفسیاتی اثر پڑا ٹوٹ گئی جناب بیمار پڑ گئی وہیں پر بیمار پڑ گئی اور ایسی بیمار پڑی کہ پھر اٹھ نہیں سکی لے کر گئی پانچ یعنی پانچ اب میں نے آپ سے بتایا کہ آپ حالات کو دیکھتے جائیے یہ قدرت کی طرف سے اشارے ہیں جب حضور پیدا نہیں ہوئے تو یتیم ہو گئے اور اس کے بعد پھر ایک گاؤں میں چلے گئے ماں سے سایہ سے بھی محروم رہے ماں سایہ سے محروم رہی پھر سایہ ملا تو باپ کی خبر پہ گئے تو وہاں ماں کے سایہ سے محروم ہو گئے وہیں پر جناب اپنا جو ہے ان کا انتقال ہو گیا حضور اکیلے گئے تھے ساتھ اپنی ماں کے اکیلے ساتھ گئے تھے اور زندگی میں اکیلے ہی تھے اب وہاں پر ایک ماں کا سایہ تھا اس لکھ صحرا میں جو پردیس میں اور وہاں پر ماں آپ سے جدا ہو گئی چھ سال کے معصوم حضور وسلم پردیس اپنی ماں کے ساتھ سے محروم ہوئے باپ سے تو پہلے ہی محروم ہو گئے تھے اس لمبی چوڑی دنیا میں کون تھا آپ کا پوری دنیا میں وہاں پر موت بے ہوشی کے عالم میں اپنی ماں کے سینے سے چمٹے ہوئے آپ روتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ ماں میری امی تم جواب کیوں نہیں دیتی تم خاموش کیوں گئی ہسٹری آف اسلام ایک انگریز ہسٹورین کتاب ہے اس نے لکھا ہے کہ جب دفن ہوئے حضور اقدس یعنی جناب کو دفن کیا مقام ابا میں دفن ہوئی جناب عبداللہ کے پاس ہی دفن کر دیا گئے تھے چھوٹے سے آئے تھے گاؤں سے ماں کو ساتھ لے کے باپ کی قبر دیکھنے آئے تھے یا ماں کی قبر بھی دیکھنی پڑ گئی لوگ دفن کر کے واپس ہوئے تو دیکھا تو محمد کہیں نہیں موجود نہیں تھے کہاں گئے کدھر گئے لوٹ کر آئے تو دیکھا تو آپ اپنی ماں کی قبر کے اوپر کھڑے رو رہے تھے چپٹے ہوئے اور کہہ رہے تھے کہ میری امی تم چلتی کیوں نہیں کہ تم جانتی نہیں کہ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں دنیا میں میرا کوئی نہیں وہاں سے آپ چلے آئے اٹھ کے اکیلے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ یتیم ہوئے اور اس کے بعد پھر ماں کے ساتھ سے محروم ہوئے اور اس کے بعد دادا عبد المطریب نے لے لیا پالنے کے لیے میمن آئی واپس اور میمن نے کہا کہ میں آ گئی ہوں لیکن آمنا نہیں آئی وہ وہی ہے ہم پردیس میں روٹ گئی ہیں ہم سے وہ نہیں آئی اور سردار اب محمد کا آپ کے سوا کوئی نہیں عبد المطلیف سے کہا تو کہنے لگے کہ میمن تم کیا سمجھتی ہو یہ میرے عبداللہ کی یادگار ہے یہ میری آمنا کی یادگار ہے یہ میری غمگین آنکھوں کی روشنی ہے یہ میرے تھکے ہوئے ہاتھوں کا سہارا ہے یہ میرے گھر کا چراغ ہے یقیناً یہ میرا سردار ہے یہ بے سہارا نہیں ہے اگر اس کا باپ نہیں ہے اس کا باپ بھی میں ہوں اس کی ماں بھی میں ہوں اس محمد سلم سر کو گویا کے پہ سائے شفقت رکھا دادا نے عبد المطلب اور کہا کہ رب قابل قسم دنیا میں جو کچھ بھی ہے محمد مجھے وہ سب سے پیارا ہے محمد نام رکھا تھا محمد کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف عرب میں انعام کبھی رکھا نہیں گیا تھا لوگ پوچھتے تھے کہ انعام آپ نے کیوں رکھا کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سردار بیٹا دنیا میں بھی تعریف پائے آخرت میں مطلب آسمانوں پہ بھی تعریف پائے اس لیے میں چاہتا ہوں محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف پانے والا قابل تعریف تاریخ نے عبد المطالب کی خواہش کا ایسا احترام کیا کہ شاید دنیا میں کروڑوں انسان اربوں انسان پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں پندرہ سو برس سے تو ایسا کوئی انسان نہیں پیدا ہوا جس کے لیے اتنی تعریفیں ہوئی ہوں جس کے اتنے درود و سلام جس کے لیے اتنے لوگوں نے نعتیں پڑھی ہوں جس کے لیے اتنے زمزمے گنگنائے ہوں کوئی انسان بھی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے فرمایا والا فارنہ اللہ کا ذکر ہم نے اے محمد تمہارا نام سر بلند کیا ہے تمہارا نام بلند کیا ہے ہر جگہ تمہارے نام کی گنجار ہے ہر جگہ تمہارے نام کی پکار ہے اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے ہر جگہ محمد تو عبد المطلب کی سرپرستی میں آ گیا عبد المطلب آنگن میں اپنے لے آئے وہاں پہ چچا حمزہ بھی رہتے تھے ایک اور چچا عباس ایک چچا اور بھی رہتے تھے اب ان کے بچے رہتے تھے شان سے رہتے تھے یہ تو آپ تو یتیم تھے اب ان کی مائیں بڑا لاز لاٹ کرتی تھی بہت زیادہ لاٹ کرتی تھی کمپلیکس ہو جاتا ہے اگر ایسا ہو نہیں گھر میں کئی بچے ہوں تو چچا عباس کی ماں اپنے خوان سے اپنے بیٹے کے لیے طرح کی فرمائشیں کرتی تھی اور دوسری چچا حمزہ کی ماں بھی بہت کچھ کرتی تھی حضور کی طرف سے کوئی نہیں تھا فرمائش کرنے والا آپ کہتے تھے ابا آپ ہوتے تو آپ مجھے کاندھے پہ لے لیتے ابا آپ ہوتے تو مجھے گود میں لے لیتے لیکن عبد ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضور وسلم کو بٹھا نہیں لیتے تھے مسنت پر اوپر بٹھاتے تھے خود نیچے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے سرداری میرے اس بیٹے کے پر سجتی ہے یہ سردار لگتا ہے سردار دکھتا ہے اوپر بٹھاتے تھے اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے والوں زیادہ حضور علیہ وسلم کے اوپر نچھاور رہتے تھے اپنے پاس بٹھاتے تھے مگر دو سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے دادا عبد کا انتقال ہو گیا یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ پاس بلا لیا اور آخری سانس تک جو فکر تھی دادا عبد المطلیف کو وہ یہ تھی کہ اب کیا ہوگا ابو طالب کو بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ بیٹے میری خواہش تھی میں کچھ دن اور زندہ رہتا تاکہ میں محمد کی سپرستی کر لیتا تھوڑا سا دیکھ لیتا کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے اب کوئی بھی نہیں ہے اور وہ کون اس کی کفالت کرے گا اور اس کا نازک سا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا زندگی کی دھوپ میں کوئی صاحبان نہیں ہے کاش مجھے خدا سے دعا تھی کہ مجھے کچھ دن اور دے دیتا تاکہ میں دیکھ بھال کر لیتا تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں ابا وہ تو ہم سب کا ہے محمد تو ہم سب کا ہے وہ تو ہمارے آنگن کا چراغ ہے آپ بالکل پرواہ نہ کریں ہم پورا خیال رکھیں گے پوری دیکھ بھال رکھیں گے اس طرح سے جو ہے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلے گئے چچا کے ہاتھ میں ابو طالب کی کفالت میں آ گئے وسلم ماں سے باپ باپ سے محروم ہوئے ماں سے محروم ہوئے اور پھر دادا سے محروم ہوئے جنازے میں حضور وسلم گئے دادا کے عبد المطلب کے جنازے میں گئے تھے حضور اور لوٹ آپ جو بے حد یعنی زور زور سے رو رہے تھے خود بھی رو رہے اوروں کو بھی آپ رلا رہے تھے آپ میرے دادا میں کیا کروں یہ مکہ کتنا تنا ہو گیا میرے لیے یہ کاس کے بازار یہ ظلم جنہ کے بازار کوئی نہیں اس آسمانوں کے نیچے اس زمین میں میرا یہاں پر کیا کروں میں کہاں جاؤں کوئی غم گسار نہیں میرا لیکن اللہ تعالی تو یتیمی کے یہ داغ تربیت کے لیے دے رہا تھا کائنات گویا کہ دلاسا دے رہی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رج نہ کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز تمہیں ہم کو سارے کائنات بنایا جائے گا یتیم کا داغ تمہیں اس لیے دیا گیا کہ کل تمہیں یتیم کو ہم کو سار بننا ہے تمہیں ستم رسیدوں کو دل سنبھالنے ہیں اوروں کے دل سنبھالنے ہیں سارے سارے تم سے اس لیے چھین لے گئے کہ تمہیں حالات کی تیز دھوپ میں اکیلے چلنا ہے ساری دھوپ خود اپنے پر اٹھانی ہے کوئی سہارا سچا نہیں تمہارے خدا کے علاوہ اس لیے سارے سہاروں سے تمہیں محروم کیا جا رہا ہے تاکہ بس وہی ایک سہارا ہو جو حقیقی سہارا سب کا سہارا ہے اسی سہارے پہ پورا بھروسہ ہو سب تو چھوٹ جاتے ہیں سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں یہاں کس کا آسرا کریں یہاں کس کے سہارے پہ جی بس وہ جو چرانے سے دوسروں کی بکریاں چرانا اور جو معاوضہ ملے وہ چچا کے ہاتھ پہ رکھ دینا تاکہ وہ گھر چل سکے کفالت کا کوئی کوئی سامان نہیں تھا کوئی آسرا نہیں تھا ابو طالب اس قابل نہیں تھے حالات کی بھٹی میں تب کیا آپ کندن بن گئے آٹھ سال کی عمر کیا ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے سات آٹھ سال کی عمر بچہ لیکن آپ کے اوپر حالات کا وہ بوجھ پڑا کہ آپ بچپن سے ہی سنجیدہ ہو گئے اور آپ شوق نہیں رہے کھلنڈے نہیں رہے اور طرح کھیلتے نہیں تھے ہر وقت غور و فکر کے اندر آپ رہتے تھے بکریاں چرانے سے ایک فائدہ آپ کو یہ ہوا کہ آپ جب صحراؤں میں جاتے اور خاموش بیٹھے آپ پہاڑوں میں ریگستانوں میں سوچتے رہتے تھے کہ یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے یہ ریگستان کی ریت یہ ہوا کس کے نغمے گاتی ہے اور یہ مطلب سورج کس کی عظمت کا نشان ہے یہ سب کیا کون ذات ہے یہ تمام دنیا میں جب کبھی آپ شہروں میں کھوئے ہوئے ہوں تو آپ کو اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا لیکن کبھی آپ صحرا میں جا کے دیکھیں جب سامنے آپ کے سورج تھاری کی طرح دکھائی دے اور جب آپ کو ڈوبتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے چاند سورج دکھائی دیں جب صحرا کی ریت دور دور تک پھیلتی دکھائی دے اور جب آپ قدرت کے ہاتھوں میں بالکل پتے کی طرح بے بس ہوں اس وقت اللہ کا بڑا احساس ہوتا ہے دل کو زندگی میں شہروں کی بھاگ دوڑ میں یاد نہیں رہتا ہمیں تو اس اس میں آپ اس آپ کو بھی یہ احساسات تاری ہونا شروع ہوئی بیٹھ جاتے آپ سوچتے رہتے تھے اور اللہ کو سمجھتے تو نہیں تھے کیا مطلب ہے لیکن بسم اللہ کھانا بھی آپ کبھی کھاتے تھے تو بسم اللہ الحد کہہ اس اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں جو جو اکیلا ہے ہے ایک یہ نہیں ہو سکتے یہ جو کعبہ میں لڑک رہے ہیں پتھر کے بت یہ تھوڑی کائنات کو چلا رہے ہیں یہ تھوڑی ہوائیں چلا رہے ہیں یہ کوئی دریا تھوڑی بہا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں تھوڑی قسمت و تقدیر ہے یہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ جس کو میری آنکھیں تو نہیں دیکھتی مگر میرا دل پہچانتا ہے اس اللہ کو اس اللہ کو آپ بسم اللہ ایک سارے خاندان کے لوگ ایک بدھ کی پوجا کو جایا کرتے تھے آپ کبھی نہیں جاتے تھے بچپن سے کبھی آپ نہیں جاتے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں جاگوزی ہوا بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کردار کی ایسی حفاظت فرمائی کہ نبوت سے پہلے بھی جیسے سورج نکلنے سے پہلے ہی سویرا پھیل جاتا ہے ایسے نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ کے کردار کے اوپر پاکیزگی کا سویرا پھیلا ہوا تھا کوئی بھی کوئی بھی کوئی کام اللہ تبار تعالیٰ نے ایسے سارے نہیں ہونے دیا عصمت حفاظت فرمائی آپ کی ایک بار ناچ رنگ کی محفل میں کچھ لوگ لے جانے لگے دوست بچے کہیں اس وقت عرب میں تو ہر جگہ ناچ رنگ کی محفلیں جمتی تھیں حضور علیہ وسلم فرما دیں نیند آ گئی آپ کو کسی کہیں دکان کے سامنے تختے پہ لیٹ گئے آپ سو گئے اور صبح کو آپ اٹھے اور محفوظ رہے نہیں گئے بچا لیے اللہ تعالیٰ نے برہنگی سے اتنا سب لوگ وہاں پہ کوئی کپڑوں کا احساس تو تھا نہیں لیکن آپ اتنے شرم ہوا والے تھے خانے کعبہ کے پتھر ڈھو جانے لگے تو بچوں نے اپنے اپنے تہبند اٹھا کے گندوں پہ رکھ لیے چچا عباس نے حضور سے بھی کہنا چاہا اس بات کو تو آپ شرم کے مارے گر پڑے زمین کے اوپر اتنا شرم ہوا کا احساس اللہ تعالیٰ نے دیا پاکیزگی صداقت سچائی اور اس طرح کی چیزیں یعنی جو شروع سے ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مشکلات آپ کو پیش آئیں اور پھر جس طرح سے آپ کے کردار کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی یہ سب ایک پری پلان منصوبہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کہ پروجیکٹ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اور اتنا حضور کے کے کردار اوپر لوگوں کو بھروسہ تھا اس وقت بچپن میں آٹھ برس کے بچے کے اوپر اتنا بھروسہ لوگوں کو کہ آپ ایک واقعے سے اندازہ لگائیں قید پڑ گیا مکے میں بارش نہیں ہوئی تمام لوگ جو ہیں منتیں مانگنے لگے بدھوں کے آگے چڑھاوے چڑھانے لگے سب کچھ جو کچھ بارش نہیں ہوئی لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں یہ ابراہیم کی اولاد ہیں اسماعیل کی اولاد ہیں یہ خدا سے دعا مانگیں گے تو خدا بارش ہو جائے گی چونچہ سب لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے ابو طالب کے پاس کہا کہ ابو طالب ہم حبل اولاد الزا کے پاس ہم جانا چاہتے تھے لوگوں نے کہا مگر لوگوں نے کہا کہ آپ ابراہیم اسماعیل کی اولاد ہیں آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اگر خانے گاہ میں جا کر تو بارش ضرور ہو جائے گی آپ ہمارے لیے بارش کریں کیونکہ مویشی پیاس سے مر رہے ہیں کیونکہ کھیت کھلیان سب سوکھ گئے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں رہا ماؤں کے سینوں میں دودھ سوکھ گیا ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا ابو طالب نے کہا میں گناہ گار اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے حضور بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکوں لیکن ہاں یہ میرا بتیجہ جس کی پیشانی کبھی گناہ کے تصور سے آلودہ بھی نہیں ہو اور جس کی روشن جبھی اس کی پاکیزگی کا ثبوت ہے مجھے یقین ہے اگر یہ اللہ کے لیے دعا سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں جائیں گے مجھے یقین ہے اور حضور کو ساتھ لے گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے آپ کی پیٹ لگائی اور کہا کہ اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں لیکن اس بچے کے توفیل جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہے اور جس کے دل کی طرح پاک ہے تو اس کی توفیل بارش ہمارے پر نازل کرتے لوگ بھاگے جائے لوگوں نے کہا ابو طالب خوشخبری ہو خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے تمہارے بھتیجے کے صدقے میں قبول کر لی ہے بارش برس رہی ہے اور کھیت تمام یعنی ہمارے دریا جل ہو گئے بس گئی ہے بارش ساری پریشانیاں دور ہو گئی اس وقت جو ہے ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا ہے اس قصیدے کا شعر ہے اپنے بھتیجے کی شان میں سوچیں چچا کا قصیدہ بھتیجے کی شان میں آٹھ سال کا بھتیجا وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامہ عصمت للاراملی اور اس کے اندر اب جو حضور کا کردار پیش کیا وہ دیکھیں وہ اب یہ وہ چاند چہرہ ہے یستسقل غمام بوجهه جس کے چہرے کے طفیل بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں سمال الیتامہ جو یتیموں کا غمخوار ہے عصمت للاراملی اور جو بیواؤں کے سر پہ پلو ڈالتا ہے آٹھ سال کے بچے کو چچا کا یہ عقیدت ہے جو کو سر پہ پلو ڈالتا ہے جو یتیموں کو غمخوار ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ وسلم کی جو شہرت اور آس پاس جو آپ کی عظمت اس لیے کہ پھول تو اپنی خوشبو بکھیرتا ہے کھلتا ہے تو اس کے آس پاس خوشبو بکھیر چراغ جلے تو اس کی روشنی بکھرتی ہے آدمی کے وجود کی جو خوبی ہوتی ہے وہ چھپتی نہیں ہے ضرور ظاہر ہوتی ہے چنانچہ حضور بچپن ہی سے مہک رہے تھے اور آپ کی مہک پورے ماحول میں پھیل رہی تھی بارہ سال کے ہوئے تو ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر کے اوپر روانہ ہوئے غیر ملکی سفر کے اوپر بارہویں سال میں غیر ملکی سفر تجارتی سفر آپ خیال کریں یعنی حضور کے اوپر ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے عمر سے تقابل کریں ذمہ داریوں کا اور یہ حالات نے سنجیدہ کیا حالات کے دباؤ نے بارہ سال کی عمر میں آپ روانہ ہوئے شام کے تجارتی سفر پر اور وہاں پر جو سرحدی شہر اس کا بسرا ہے وہاں پر پڑاؤ پڑتا تھا تجارتی قافلے کا وہاں پر ایک چرچ تھا چرچ کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا تھا چبوترے کے اوپر ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے عام طور سے قبیلے ٹھہر جایا کرتے تھے سائے دار گھنا درخت تھا اس کے نیچے چبوترے پہ قبیلے آرام کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے تجارتی جو قافلے آتے تھے اسی پہ حضور بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور آپ کے ساتھ پورا تجارتی قافلہ تھا چرچ کی کھڑکی میں سے اس کا راہب جو تھا وہ جھانک رہا تھا بحیرا جس کا نام تھا وہ جھانک رہا تھا کھڑکی میں سے اس نے محسوس کیا ہے حضور کے چہرے میں کوئی عجیب سی بات ہے عجیب سا دبدبا ہے عجیب سی شان ہے عام سا نہیں لگتا یہ چہرہ یعنی ایک جلال ہے ایک وغار ہے ایک دبدبا ہے اس نے یہ محسوس کیا کہ جیسے جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں چھاؤں چھاؤں سی لگتی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھتے ہیں چھاؤں چھاؤں سی دکھائی دیتی ہے ایسا لگتا نہیں جیسے جلا رہی ہے ایسا محسوس نہیں ہوتا تو بڑا عجیب سا لگا بہت زیادہ عجیب سا لگا اس نے سارے قبیلے کی دعوت کر دی اپنے چرچ کے اندر سب کی دعوت کر دی اب یہ دیکھیے کہ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے قبیلے والے یعنی جس کی وجہ دعوت کی تھی انہیں کو چھوڑ کے چلے گئے سامان کی تجارت دیکھ بھال کے لیے کہ تم سامان دیکھو اور ہم دعوت میں جا رہے ہیں بحیرہ بحیرہ بہت بڑا عالم تھا تورات کا اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا اور اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا بنی اسماعیل کے جس رسول کے بارے میں میں نے سنا ہے یہ تو اسی چہرے کی جھلکیاں لگتی ہیں یعنی حضور کے چہرے میں ان کو وہی جھلک جو جیسے وہ اس چہرے کو پڑھتا رہا ہے دورات میں زبور میں انجیل میں کچھ ایسا اس کو لگا اب حضور نہیں آیا سب آئے تو اس نے کہا کہ وہ بچہ نہیں ہے وہ بچہ جو ساتھ میں تھا وہ نہیں ہے تمہارے ساتھ ابو طالب نے کہا کہ اس کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا ہے باہر بہرا نے کہا بلاؤ اس کو بھی بلاؤ بلایا تو کہا کہ اس کا والد کون ہے بچے کا ابو طالب بولے والد میں ہوں اس کے والد میں ہوں تھوڑا سا اداس ہوا اس کے اوپر بہرا اس نے کہا جو پیش گوئیاں زبور اور انجیل میں تورات میں ہیں میرا خیال تھا شاید یہ بچہ بنی اسماعیل کا رسول ہے اس لیے کہ چہرے پر تمہیں تمہارے پورے میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لوگ کے ڈھیر میں ہیرا ہوتا ہے یہ پورے میں اکیلا دکھتا ہے لیکن یہ تو تصریح ہے ساری پیش گوئیوں میں کہ بنی اسماعیل کا آخری رسول یتیم ہونا چاہیے لیکن اس کا تو والد موجود ہے اس کا مطلب میری فیس ریڈنگ غلط ہے میری فیس ریڈنگ غلط ہے تم والد موجود ہو لیکن ہمارے تمام پیش گوئیاں جتنی بھی قریب کتب ہیں اس میں بنی اسماعیل کے آخری رسول کو یتیم بتایا گیا ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوگا لیکن یہ یتیم نہیں ہے ابو طالب نے کہا نہیں یتیم ہی ہے یہ میں تو چچا ہوں والد میں ہوں اس کا پال رہا ہوں لیکن والد تو پیدائش سے پہلے ہی مر گیا تھا اس کا یہ کہا ابو طالب بہر نے کہا کہ تب تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی رسول ہے جو اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی آخر الزماں جس کی چہرے کی نشانیاں میں پڑھتا رہا تو ریت زبور کی پیش گوئیوں میں میرا دل پکار کے کہتا ہے میرا ویدان پکار کے کہتا ہے کہ یہ وہی ہے مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آج میں مر جاؤں کب مر جاؤں لیکن ابو طالب میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس بچے کے اوپر ایمان لاتا ہوں میں اس کی سچائی کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور تم اور اس کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں ابو طالب تم گواہ رہی ہو قیامت کے روز بھی گواہ رہی ہو یہ اس نے کہا ابو ابوطالی سمجھ میں نہیں آیا اور کہا لیکن ایک بات ہے کہ تم اس کو شام کے اندر مت لے جانا اس بچے کو اگر یہ اگر واقعی خدا کا رسول ہے کیونکہ پھر یہودی چھوڑیں گے نہیں یہودی چھوڑیں گے نہیں بنی اسماعیل کے رسول کو یہودی چھوڑیں گے نہیں تم اس کی حفاظت کرنا یہ بچہ تاریخ کی امانت ہے یہ بہرا نے کہا ابو طالب سمجھ نہیں سکے حیران سے جیسے کوئی بات آدھی بات سمجھ میں آئے آدھی نہیں آئے چلے آئے حضور وسلم تشریف لے آئے اور دن گزرتے گئے سولہ سال کے ہو گئے حضور وسلم آپ کی پاک باز جوانی کے چرچے ہونے لگے سارے عرب کے اندر ہونے لگے سولہ برس کی عمر میں ہی آپ کو لوگ صادق الامین سچا اور امانت دار کہنے لگے اپنی امانت امانتیں آپ کے پاس رکھوانے لگے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرانے لگے جو جھگڑے تھے ان دنوں میں ایک تاجر آیا زبیدی ایک تاجر پیسے مار لیے مال بیچا پیسہ نہیں دیا اس کو لوگوں نے تو ایک صاحب تھے انہوں نے ابن جدان کے گھر میٹنگ کر کے اور ایک کمیٹی بنائی الفضول کے نام سے اور کہا کہ ایک اہل ہم کرتے ہیں کہ جتنے بھی مظلوم ہیں اور جتنے بھی بے سہارا ہیں جن کو حق نہیں ملتا ان کا ہم حق دلوائیں گے اس پہ حلف اٹھایا لیکن ابن جدان نے کہا کہ یہ حلف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا جب تک محمد اس حلف میں موجود نہ ہو اس لیے کہ بخدا وہ ہم سب سے چھوٹا ہے لیکن ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ ہم سب سے بڑھ کر ہے وہ ہم سب سے بہتر ہے ابن جدا نے کہا کہ بے شک حضور تشریف لائے اور اس کے بعد یہ حلف اٹھایا گیا جس کے الفاظ تھے کہ آپ ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہاتھ بن جائیں گے اور ہم سب مظلوموں کی یہ ہاتھ مظلوموں کی ہدایت کے لیے اور مظلوموں کی ہمدردی کے لیے اٹھتا رہے گا ظالم کے خلاف جہاد کرتا رہے گا جب تک کہ ہیرا اور نبیز کے پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں اور جب تک سمندر گھونگوں کو بھگوتا ہے ہمارا یہ حلف قائم رہے گا تو یہ وہ پہلی گویا کمیٹی یا میٹنگ تھی جو سولہ سال کی عمر میں جب حضور کے نوجوانی کا آغاز ہوا تو مظلوموں کی مدد کے لیے اور بے سہاروں کی مدد کے لیے جو ایک معاہدہ کیا گیا حضور اقدس السلم کی رہنمائی میں سولہ سال کی عمر میں اب سولہ سال کی عمر کے بعد یہ پاک باز جوانی جو حضور کی گزرتی گئی خدیجہ مکے کی ایک مالدار ایک معزز بیوہ اس قدر مالدار کے جتنا بھی تجارتی سامان جاتا تھا مکے سے یمن کو اور شام کو اس کا آدھے سے زیادہ مال جناب خدیل کبرا کا ہوتا تھا تجارتی سامان اور ان کا مکان جو تھا دار خزیمہ وہ سب سے اونچا مکان تھا پورے مکے میں سب سے اونچی حویلی تھی یعنی سب سے معزز اور مالدار خاتون تھی جناب خلیل کبرا لیکن دو بار بیوہ ہو چکی تھی تین بچے بھی تھے ان کے اور دو بار کی بیوہ تھی تجارت کے لیے کسی راست باز شریک تجارت کی تلاش میں تھیں کہ کوئی ایماندار شریک تجارت پارٹنر مجھے مل جائے پیسہ میں دوں اور کوشش و محنت وہ کرے اور اس طرح سے ہمارا نفع تقسیم ہو جائے کوئی ایماندار پارٹنر مجھے مل جائے اپنی سہیلی سے نفی نفیسہ ذکر کیا اور میں سرا اس کا غلام ان کا غلام تھا اس سے ذکر کیا حضور اقدس کے چرچے تو تھے آپ کی ایمانداری کے آپ کے پاکیزگی کے دیانت کے صداقت کے اور یہ بھی کہ آپ تجارتی سفر کر چکے ہیں یمن اور شام آپ جا گئے ہیں جاتے رہے میں سرا نے آپ کا نام پیش کیا خدیجہ کے سامنے کہ اسادق الامین محمد سے بڑھ کر شریف پارٹنر تجارت کے لیے پورے عرب میں تم کو نہیں مل سکتا چنانچہ حضور وسلم پہلا تجارتی ان کا سامان لے کر کے پہلے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے اور خزیمہ ساتھ تھے حضور کے اس وقت اور میسرا خدیجہ کے غلام وہ حضور کے ساتھ تھے یہ لے کر کے آپ تشریف لے گئے شام کے سفر پر وہاں میں ایسا ساتھ تھا وہاں حضور کے کردار کے عجیب عجیب جلوے دیکھے نے حضور کی سچائی راز بازی کے قرض آپ سے کہہ کے گیا کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور آپ نے کہا میں تمہارا انتظار کروں گا جب تک تم آ نہیں جاتے تین روز تک وہ شخص نہیں آیا تو آپ تین روز تک وہیں پر کھڑے رہے اسی جگہ کھڑے رہے وہاں سے آپ گئے نہیں ایک عجیب و غریب تیار وہ آدمی کہہ کر گیا ہے میں نے وعدہ کیا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تو تین روز آپ نے وہیں جگہ آپ سوئے جگہ رہے وہاں سے آپ گئے نہیں اس جگہ سے جبکہ وہ تین روز بعد آیا اس نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا آپ نے کہا تم نے مجھے بہت دکھ دیا صرف اتنا آپ نے کہا بہت دکھ دیا میں تمہارا تین روز سے یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں اس جگہ اور اس کے بعد جو آپ کی ایمانداری اور جو آپ کی صداقت اور راست بازی میسرا نے دیکھی تو حیران رہ گیا دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں آپ میں غلام ہوں مگر میرا بوجھ بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں آپ سارے دکھ میرے اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہر بات کتنے تحمل بردباری باری کے ساتھ کرتے ہیں کیسے گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں ہر پریشانی میں کس طرح سے پہاڑ بنے کھڑے رہتے ہیں یہ سارے کردار کے جلوے دیکھے میسرا نے اور اس کے بعد نفع بھی بہت ہوا تجارت میں اس تجارتی سفر میں نفع بھی بہت ہوا اور آنے کے بعد جب خدیجہ کو رپورٹ دی گئی تو میسر نے اس سفر میں حضور کی کردار اور شرافت کے ساری جو باتیں خدیجہ کو سنائی تو خدیجہ سوچ میں پڑ گئی کیا یہ ممکن ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور سے اپنا پارٹنر بنا لوں مستقل طور سے شریک تجارت بنا لوں کیا ایسی کوئی شکل ہے جائز صورت ایسی ایک خیال ان کے دل میں آیا انہوں نے خواب دیکھا تھا خدیجہ نے کچھ دن پہلے کہ آسمان سے ایک روشنی آئی ہے اور روشنی آنے کے بعد ان کے پھیلتی جا رہی ہے آسمان کے اوپر اور پھر روشنی ان کے آنگن میں آ گئی ہے اور آنگن سے مکے کے ہر گھر میں اجالا ہو گیا ہے اور پھر اس اجالے سے ساری دنیا میں اجالا ہو گیا یہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس عجیب سا خواب تھا اس کی تعبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس خواب کی تعبیر کیا ہے ان کے دل نے کہا کہ شاید یہی ہے وہ اجالا خدیجہ جو تم نے دیکھا تھا یہی وہ جالا ہے یہی وہ روشنی ہے اور اگر یہ پارٹنر اور یہ شریک تجارت زندگی بھر کے لیے لیکن عجیب سی بات ہے میں تو چالیس برس کی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پچیس سال کے بھی ابھی نہیں ہیں کوارے ہیں ایک شریف ایک معزز خاندان کے ہیں ممکن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی سہیلی نفیسہ نے جا کر اس سلسلے جمبانی کی کہ ایک جائز صورت بہتر شکل یہی ہو سکتی ہے مستقل طور سے پارٹنر بننے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ جو ہے آپ کے عقد نکاح میں آ جائیں اور اس طرح سے جو ہے یہ ایک جائز صورت بن جائے اور اس کے بعد آپ مستقل شریک تجارت بن جائیں جناب ابو طالب نے قبول کر لیا اس آفر کو میں سمجھتا ہوں شاید معاشی تنگیوں کی وجہ سے معاشی مجبوریوں پریشانیوں کی وجہ سے بہرحال جو ہے خدیجہ جو تھیں عرب کی مالدار ترین خاتون تھیں چانچے سفر کو قبول کر لیا ورقہ بن نوفل نے نکاح پڑھایا اور اس طرح سے جو ہے حضور اکبر حضرت خدیہ کے ساتھ جو ہے وابستہ ہوئے ازدواجی زندگی میں غیر مسلم حضرات حضور کی تعدد و کے کو اعتراض کرتے کہ حضور کی بیویاں بہت سی ہیں اور بہت کچھ گستاخی حضور کی شان میں کی ہے ان لوگوں نے اور بہت سی بہودہ کتابیں لکھی ہیں اس بات کو سامنے رکھ کر کہ حضور کی بارہ بیویاں تھیں اس بات کو سامنے رکھ کر سوامی شدھانند نے بکواس کی آپ جانتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک مسلمان نے مار دیا تھا اس کو رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی اور ابھی بھی بکواس کر رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں ایک ایسے چھاپی ہے ان لوگوں نے نے ہم بھی دیکھی ہے جس میں حضور کے خلاف سخت حرض سرائی کی گئی ہے پچھلے سال میں نے اس کا ایک تعارف بھی اپنے رسالے میں شائع کیا ہے اس کتاب کا بہت کچھ حضور کے لیے بکواس کی گئی ہے بارہ بیویوں کے تعلق سے اب ذرا غور فرمائیں پچیس سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے ایک بیوہ سے جو دو بار کی بیوہ ہے اور جس کے تین بچے ہیں چالیس سال کی عمر سے زیادہ عمر ہے اور یہی شادی رہی ہے آپ کی جب تک کہ آپ کی عمر چھپن سال نہیں ہو گئی اور اس کے بعد یہ یعنی شادی کی جو اصل عمر ہوتی ہے جو جس کانٹیکس میں وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو دوسری شادی آپ نے کی ہے وہ جناب عائشہ سے کی ہے جو صرف چھ سال کی تھی یعنی وہ بھی کیا شادی ہے اگر آپ غور کریں ازمانہ کر اور اس کے بعد باقی جتنی شادیاں وہ گناتے ہیں یہ ساری آپ نے کی ہیں اٹھاون سال سے ساٹھ سال کی عمر کے بیچ میں یعنی یعنی ساٹھ سے اور ترسٹھ سال تک کی بیچ میں ظاہر بات ہے کہ یہ ساری بیوائیں ہیں اور اس سیاق کو دیکھیں اس عمر کو دیکھیں اس کارن حضور کی مصروفیات کو دیکھیں حضور کی جہاد مصروفیات تمام امت کی تربیت کی مصروفیات چھتیس غزوات و سرایہ جو آپ نے کیے شب و روز اللہ کے آگے رونے اور گگڑانے والی مصروفیات اور اس میں یہ بیوائیں جو ساٹھ سے تریسٹھ سال کی عمر میں آپ نے اسلام کے مفاد میں قبائل کے سرداروں کو ساتھ لینے کے لیے آپ نے کی ہیں کتنے بیہودے اور کس کا بدقماش اور کتنے ملون ہیں وہ لوگ جو اس سارے سیاق کو نظر انداز کر کے ہمارے حضور کے اوپر کیچڑ چھالنے کی کوشش کرتے ہیں کتنے کس قدر حق و انصاف سے آ رہی ہیں کس قدر یعنی سچائی کا خون کرتے ہیں اس ساری بات کو اگر آپ غور فرمائیں تو اس طرح سے چالیس سال کی اس عمر میں حضور صاحب کی شادی ہوئی اور جناب خدیل قبرا آپ کے نکاح میں آئیں اور اس کے دو سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحبزادے جناب قاسم عطا فرمائے اگلا حالات ان شاء اللہ اگلے درس میں جمعہ میں آپ کے سامنے بیان ہوں اللہ صلی علیہ وحمد اللہ علیہ کا ماں صلی محمد کا مبارکن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 بعد نماز عرشہ